حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ایک حبشی غلام تھے ان کا مغیث نام تھا وہ بنی فلاں کے غلام تھے جیسے وہ منظر اب بھی میری آنکھوں میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بیاسی